مولا دے پاک کلام دا صدقہ جے کھا رہے نے تے پھر نمک حلال بھی کر دے اور رب سونے دے پاک کلام دی قدر و قیمت عوام دے سامنے رکھن تاکہ عوام نو پتہ لگے کہ اساں رب تعالی دا جڑا پاک کلام رسول اکرم دے وسیلہ جلیلہ نال پایا ہے اے کوئی عام کتاب نہیں دل کیتا پڑھ لیا دل کیتا جھڑ دیتا دل کیتا عمل کر لیا دل کیتا جھڑ دیتا دل کیتا عمل کر لیا دل کیتا جھڑ دیتا نا اس پاک کلام کی قدر و قیمت کے حوالے نال جو میں جناب کو عروج پیش کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایسا جامع بیان ہے پہلا دعویٰ میں ابتدا میں کرنا ان شاء اللہ جو موضوع میں پیش کرنا ہے دنیا کائنات کا کوئی دیندار بندہ اس کا توڑ اس کا نہیں پیش کر ایسا جامع بیان کرنا ہے قرآن کے حق امت مسلمان کے کی اس حوالے جہے بھی معروف پیش کرنے ہیں میں میدان چیلنج کیا کرنا اگر کوئی مائی کا لال اس کو توڑ کے دکھاوے تو میں وہ سامنے سر چکا کے آخا گا بھی تو میرا استاد بن جا لیکن جو چیزاں میں پیش کرنی نے ہے ہی ایسا نے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے کوئی عالم پہ عالم دور پیا المسلمین کا کوئی ادنا تو ادلا کر انکار کر ہی نہیں سکتا یہ گلیں لوگ گلا چھوڑ لینا لیکن میں بھی دعوی کیا کرنا کہ وہ گلا جناب کے سامنے رکھنیا نے اکا دکا یا چند چیزاں ہو سکتا جناب کے سامنے بیانات کے ذریعے کہ کوئی پیش کرتے ہو رب رحمت لگ جائے کئی کئی ایسا ویڈیو ایڈیاں ایڈیا جانا دوسرے والے بہت والے ہوتے ہیں حضرت اسٹیج سے پہنچ جائے لیکن وہ حالتوں ہاتھ کی آواز دب کے اندر پیٹ ہی رہ جاتی ہے باہر کھڑے لائق نہیں ہوتے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ ہے جتنی ایک جان ہے اللہ کے وہ پاک رسول کے دین واسطے فارم لئی لئی پھرنا اس واسطے گلا وہ کھڑیاں کراں گا وہ کھڑیاں کراں گا کہ جناب دا دل آکھے گا کہ پیر جی یہ گلا پہلو اسا نہیں سنی اللہ جہاں مسلمان ہیں خلاصہ بطور جناب سادے جبکہ انداز سمجھا سب کو پہلا حق اللہ اخبار مطالعہ دے پاک کلام دائے کہ اس کلام پر حق منیا جائے رب تعالی کا کلام منیا جائے اور کلام اللہ بن کے اس کتاب سب آلہ کے افضل عملی طور پہ نیت یعنی دلی طور پہ قیمت کے عملی طور پہ بھی اس تسلیم کر کے دکھاوے ایسے لوگوں لوگو کہ اللہ کا کلام سچا اور حق ہے جو عزت اس کلام دی ہے کائنات کسی دوسرے کلام ہو لے اللہ کلام کا اللہ دے کلام کا اگر پرانے کو پہلو آسمانی کتابیں ناول ہو رہی تین گوٹیاں کتاباں بات باقی شہید ہیں پرانے کے پہلو آئے نے مولا کا وہ بھی کلام نے پر حق نے لیکن مولا سونے نے جو شان آدھے اس قرآن کو عطا فرمائی ہے پچھلے کلام آدھے کلام نہیں جو شان دلال نے شینے کے اترنے والے قرآن ملی گئے سابقہ سابق کسی کتاب نو کسی کلام نو وہ شان رب ادا نہیں فرمائی ہے وہ بھی رب دا کلام ہے وہ بھی رب دیا کتاباں وہ رب کے اشہور نے وہ رب کے قانون نے آئیاں وہ آئی نبیاں لیکن مولا سونے نے جو شان جو شان قرآن مجید نو اللہ دا کلام مننا اگلا حق اسے کلام مجید نو سب تو آلہ کتاب سمجھنا تیسرا حق رب چلا مجد ہر کریم مولا دے اس پاک کلام نو سونے طریقے پڑھ شاید خوراش دلی پیش کرے مقصد نہیں ہوتا عوام دل ہو جی شادی شادی گل کرو سونے نبی پاک سرکار نے فرمایا اکلوں کے مطابق گل کرو تاکہ اکلوں کو فائدہ ہو میں مطابق گل کر ہمیشہ پیش کر سکوں جس نے آج کا روپئے سبوت پیش کرا گا اس نے جناب کا دل آشکر اٹھے گا بھی پیڑا پیلا سوکیاں کم کر کے سمجھا گیا پہلا حق کی ہے اللہ کے بر حق مننا دوسرا حق کی ہے مولا کلام سب کو آلہ مرنا تیسرا حق یہ سونے طریقے پڑھنا چوتھا حق اس کے جو احکامات نے سارے احکامات کے اتنے دل دل نال نال ہوا مننا اور نواہی نے اور چھواں حق جو اس کا حکم ہے ہر واجب جو بھی حکم ہے حلال حرام کی جو تمیز ہے اس کے اتنے عملی جامہ پہنا کے وہ عمل کرنا پنجوہ پنجوہ حق ہے یہ چھواں حق اس کا اللہ بات کلام کا دل دے یعنی نیتن اور عمل دے نار یعنی جسمانی اور قلبی طور اس کا ادب کرنا یہ دے موٹے موٹے اصولی حق ایک بار پھر کہتے دو تاکہ جناب نو یاد ہو جاؤ جناب نو یاد ہو جاؤ پتا سمجھا میرے سر نہیں آتی شیر نہیں آتے سارا کچھ ہی آتا ہے لیکن گل سمجھا مقصد ہے اس کو پہلے سمجھ لو دل کے اوپر لال کر لو فکیر دیا یہ گلا ان شاء اللہ وقت مزہ ایسا مجموعہ نے ایسا مجموعہ نے اگر اے اے بیان علماء بعد کے سامنے رکھے گا تو وہ آخر کے صحیح نتیجہ کٹ کے اگوں رکھے گا پہلا حق کی ہے کلام پاک کا پہلا حق ان اللہ کا سچا کلام مننا دوجا حق اس کو الا کتاب مننا جاننا تیسرا حق اس کی تلاوت سونے انداز کرنا چوتھا حق چوتھا حق اس کے جو احکامات نے جو احکامات نے انہوں سامنے سر تسلیم خم کرنا پنجواں حق حق جو کے کے نے ایمان رکھ انہوں مطابق عمل کرنا ہاتھ دل بھی جسم بھی ادب ریکارڈنگ کوئی گلی کرنا لے پکاؤنگ ہوں یہاں کی تفصیل پہ یہاں کی وضاحت کرنا سب تو پہلا حق کی ہے بولو اللہ کا سچا کلام مومن بڑے واسطے یہ شرط بننے پاپ کلام پر حت نے رب دا سچا کلام منے جڑا رب سونے دا سچا کلام نہیں منتا ہے بزرگ فتوا فتوا جات لکھا ہے بچ کتاب پہ کھاری یاد مال کی اشفا شریف اس نے آخر چاپ لکھتے ہیں قرآن پاک نے حقوق بھی چوڑے حق اللہ نے شرط پاک رسول ایران نبوت فرمایا ہے آپ سرکار کے مولا کریم نے واہ فرمائی جب پاک نام پڑھ سنایا ہے مکے نے کافر کہنے لگے کسی شاعر کا کلام یہ کسی شاعر کا کلام محمد آدھے کو کے لے آتا ہے رب جا مزدور کریم مولا نے مولا سونے نے چیلنج فرمایا ایک کلام رب کرنے ایک رب ایک سورت بنا کے لایا ایک سورت بنا کے لایا تقریباً چھ مہینے کا عرصہ چھ مہینے کا عرصہ ارب حاقے اکٹھا کر کے انہوں مال متا پیسے دے کے انہوں نے خرچہ سامان دے کے انہوں نے لگے لے جاؤ اس کلام کے لوگ کچھ جوڑ پیدا جو سورت جوڑ جو لیا نہیں میںرکی ماری ہے شاعری کے سارے انہوں نے زور لائے نے اپنے مکمل طور پر نہ انہوں نے نے اصول آپ کے جتنے عرب سن سارے وال غور کر کے اللہ تعالی کلام کی شکرا دوبارک شبرا کو نقل بنائی نقل ماری نقل ماری پھر بھی قول تصدیق کر دیا بھائی سچے نے لیکن کبھی بھی ایک آیت بھی لیا نہیں سکتے کیونکہ مولا کریم کا کلام ہو رہے خالج کا کلام ہو رہے مسلم کا کلام ہو رہے خالق کا کلام خالی شخص مخلوق کا کلام مخلوق کی شخص مخلوق کی شرط آدمی ہوتی ہے خالق شخص آج بھی آدمی شخص موسم ہو گئے لیکن ان شاء اللہ واضح وجل وہ فلے کتاب دکھا دے عوام موضوع پورا کرتا جائے چند منٹ منٹوں کا سفر کرو ان شاء اللہ عروج پہ لے جاگا اس عروج کے لوگ جناب یہ خیال کرو گے کہ پہلو لوگ کبھی تو عروج نہیں ہوئے جل الکریم مولا نے جب فرمایا عرب دے شاگار نال کے رب دے کلام دے مقابلے وچ ایک آیت نہیں پیش کر سکے ہوئے سجنا رب دا کلام رب دی شفت ہے العالمین پوریا قدرتوں والا ہے قدرتوں کا مالک ان لات قدیر بھی شبد والا ہے مخلوق محمد قرآن خزانہ محمد قرآن خزانہ محمد قرآن خزانہ محمد قرآن خزانہ محمد اٹھ شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد ڈا فر آزان محمد ڈا خزانہ قرآن خزانہ محمد کا فر خزانہ محمد دا اگر خوش نام رب جلا مجدول کری مولا دے کلام دا پہلا حق اس سچا کلام رب دا مرنا سچا کلام رب دا مرنا تے دوسرا حق اے نال دی اے نال دی کوئی کتاب شان والی نہ مننا سب تو آلہ شان سب تو آلہ شان اللہ سونے دے کلام دی مننا ادھر ویکھ توجہ کریا پہلیاں سچیاں کتاباں دی گل کرنا تورات زبور انجیل یہ باقی شہید آسمانی اللہ تبارک و تعالی نے دیتے نے رب دلہ کیے دارو کی کیتے نے اس باوجود جو جو حکمت مولا سونے نے نے رکھیاں رکھیاں نے جتنا عرصہ جتنا عرصہ محافظین ٹھیک رہے ہیں وہ دیر ٹھیک رہی ہے بعد ملاوٹ کر لے گی ملاوٹ کر لے گی تو رات کی آیت بدل لیا گئی زمور دیا بدل لیا گئی انجیل شاہ آپ کی بدل لیا گئی نے لیکن مولا سونے نے اس کلام کو ای شرف عطا فرمایا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا پیش نال بدلن نہیں دے گا یہ حفاظت تیری میری ہے پتا سمجھے تو میں ڈکی کھڑے ہیں یہ حفاظت رب دی ہے اگر ویخ سب کا پتا میں سوا بھی ہے آیت بدل گئی احکام بدل گئے شریت بدل گئی ہر ایک شہر جمع سارا نے بدل چڑیا نے پر کے جا رب دے درآن کی شانت رب کے قرآن کی آیا شادی ایک زیر بھی رب بجل گئے ایک دیر بھی رب دینا ایک دیر بھی بدلن نہیں دافاظت رپر حفاظت کام اپنی رات رکھا گئے کتابی حفاظت کا سیم اگے والے کلاوا کی حفاظت کام اس نہیں ملے گا کسی ایک شرحی حکم کا انکار کرنے والا نماز اللہ تعالی دے کلام دے حکم نال ثابت ہے جب کوئی بندہ نماز دے وجود کا انکار کرے نماز دی فرضیت کا انکار کرے ایک بندہ جڑا نماز چڑھتا ہے جب ان کوئی آتے بندے واسطے فرض نے جو جو اللہ تبارک و تعالی جنہ جیرا تو پچھن کا حکم فرمایا جنہ جیرا دے کرن کا حکم فرمایا انہاں دی فرضیت ثابت نے جے انہاں دا انکار کرے گا انہاں دا انکار کرے گا تے تا ماریا جاوے گا لیکن او تے عمل کرنا فرض ہے کہ عمل نہیں کرے گا ایمان تے بھاوے نہیں جاوے گا لیکن فاسق تے فاجر اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ کریم مولا دی بارگاہ دا مجرم بن جاوے گا مثال مثال کے طور پہ سارے نوجوان چلتے ہیں شو روم تو ایک سکوٹر لے آ مشینری لے آئے مشینری توجہ مشینری لے آؤں آتے ہر وہی کافی ہدایت ہوئی ہوئی ہدایت کی مطلب وہ دستے ہیں موبائل پاؤن والی تھان فلانی پٹرول پاؤن والی تھان فلانی ہے فلاک مار کرنے والی تھان فلانی چابی فلانی تھان سے لگے گی ہر ایک اصول دسیا ہوا ہوں ایمان دسیا جی لیکن جن کا ہوگا انگریز بناوے مشینری سائنسدان بناوے مشینری انجینئر بناوے مشینری بندہ بناوے بندہ بناوے مشینری وہ اصول جو قاعدے جو ضوابط وہ تحریر کر دے مقرر کر کرتے ہٹ کے تو ہٹ کے اگر کوئی عمل کرے گا تو مشینری فائدہ دینا مشینری فائدہ دینا نہیں کوئی جھلا جی بندہ بناوے مشینری بندے دے بناوے قانون دے کریے مشینری فائدہ نہیں نہیں اور رب تعالی بناوے پھر انہاں واسطے واسطے ہدایت اپنا نازل کرے بندے اے دے تے تے عمل نہ کرن مخلوق ہر پر انسان مشینری فائدہ سمجھ آئیے کوئی آئی ہم دسیا ہلے میں تھوڑا کا پیا تکیل ساری امپی ہے میرے لوگ کیلتی ہے تو جگہ سوا لگے مخلوق بنائی چلا اپنا نائب خلیفہ انسان بنایا ہے انسان باقی ساری مخلوق کا نام چلاؤ واسطے مولا سونے نے سونے پاک کلام نادل فرمایا ہے پاک کلام نادل فرمایا ہے اس پاک ذریعے رب کریم مولا دنیا چلا چاہتا ہے بندے یہ عمل کرن کرن گے گے گے گے عمل تے فائدہ فائدہ فائدہ فائدہ بندے بندے بندے ماحول ماحول معاشرے گا گا نظام رب دے قرآن ان چلن گے نہیں عمل کرن گے نہیں عمل کرن گے نہیں رب دے قرآن دے مطابق زندگی گزارن گے نہیں پھر مجھے دنیا کا نہیں چل سکتا پھر کائنات کا نہیں چل سکتا ہے جی، جی، گھرس کیفاق ہوئی سلوک ہوئی پیار واپس ہوئی لڑائیاں بڑی جھگڑے بڑے وجہ کی دعا کرا سرکار اللہ فرما میں آپ ہے سجنا ہو نبی پاک سرکار موشا کلی ملا رے سلاد سلام موشا کلی ملا رے سلاد سلام آپ نے شیر مبارک نو درد ہو گئی آپ نے شیر مبارک تکلیف تکلیف ہو گئی جب ہوئی رب العالمین نے فرمایا اے پاک کیا جنگل فلانی بوٹی فلانی بوٹی اس بوٹی مسل کے آگے پیشانی کی لال ہے آگے سر لال ہے تیرے سر کی درد ختم ہو جائے گی درد ختم ہو جائے گی اگر وہ خوش رہو درد کو شفا دینی گی مرضا کو شفا دینی گی یہ کام پہ مولا کریم رہے یہ کام پہ مولا کریم رہے لیکن موسا پاک نے بلیا جا بوٹی یا بوٹی دا یا بوٹی دا موسا پاک بوٹی لائی رب شفا دے چلی ارد کر دے مولا کریم شفا تو دینی سی میرے اوٹی ال کیوں بھیجے سونا جگہ دسان شا اچھا دینی اچھا دینی لیکن پڑنا دسنا چاہتے اپنی مخلوق دسنا چاہتے اپنی مخلوق نو اے مخلوق خبردار نظام ہے ہے ہے لیکن کو کو ادھر رب چلا تو میں عمل نہیں کراں گے تے پھر گھر وچ امن سکون کیویں آوے گا گھر وچ کیویں آرام آوے گا کس طرح دے نال رب العالمین دے سمجھ لو کریم مولا دے آکام تو ہٹ کے آکام تو ہٹ کے زندگی گزاری ہے ماحول معاشرہ اور امن کیویں بن سکتا تقریباً چھ تو سات سال بچے کی عمر ہے اپنے بچے نو خود رب کا کلام پڑھا رہے ہیں رب کا قرآن پڑھا رہے ہیں رب تعالیٰ کا پاک کلام پڑھا رہے ہیں سورہ مبارکہ مزمل شریف کی آیت پاک پڑھی بچے پڑھ گئے بچہ پڑھ گئے چھ ستر سال کا بھاؤ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلہ رات کو قیام کیا کر قلعہ کر لیکن تھوڑا کر تھوڑا کر دشمنوں کچھ نہ کرے گا ابھی رات یا اس سے بھی کم کر دے یا اس سے بھی کم رات عبادت کیا کر قیام کیا کر آپ کچھ دیں آپ کچھ دیں ابا جی اے رات قیام کرنے کا حکم مولا سن کنوں فرما رہا کنے واسطے کو ناظر ہو رہا اب وہ والد دستے نے والد دستے نے آپ نے مومن تفور آپ نے بیٹا یا ایوہ حل مزمل اے مزمل کی چادر بیٹے بھائی اینا دوران ہر سے نگاہ شتاب لائے مخاطر نبی پاک سرکار کی آدھے آپ کی چادر شریف نمبر مبارک اوڑ کے من الذين رات رات دا دا ذکر ذکر ہے ہے تنار مانا ایک ایک گروہ جماعت یعنی کئی لوگ کئی لوگ کئی لوگ مراد پھر پتر پوچھتا ہے پتر پوچھتا ہے ابا جی میرا دسو ایک طائفہ ایک جماعت یہ بہت سارے لوگ یہاں کو مراد کون یہ کون لوگ جی رات کو جاگ رہے سن جاگنے سنتی جاگنے سنو والد فرما لگے نے والد فرما لگے نے فرمایا بیٹا فر تو براد ندی شہر آئے گام نے جب نبی پاک سرکار رات مولا سونے کی عبادت کرتے سن نبی پاک سرکار کے یار صحابہ بھی رات جاگ جاگ مولا سونے کی عبادت کرتے شہاد پھر مووی ٹی وی کیمرے فوٹو یہاں جائز سمجھ والا ایک یہاں حرام سمجھ والا ایک جائز سمجھ والا ایک حرام سمجھ والا یہ مسئلہ سمجھ لیا ان شاء اللہ وہ عزیز میرے دل لکش کر دیا گا سمجھو ایک جائز سمجھ والا ایک حرام سمجھ والا جڑے جائز سمجھتے ہیں وہ خود بھی بنوا اگو عوام کی دعوت دیں پریشان ہو کہڑے پاس جائیے کہڑے مولوی کی منیے کہڑے کی نہ منیے میں ایک سر دسنا میں تین مولوی کو پوچھنے کی کی لوڑ نہیں نہیں دنیا گل کر دنیا گزر جانی ہے کوئی سیلے رات کو پٹھے رات گزار سے بلا میرے ماسٹر اچھا ہاتھ کے دسو کن بندے نے کھا چار نہیں زندگی لبے لبے نہیں کھانا ویسے حلال ہے کہ ہاں۔ اچھا جی جیسے نہیں کھانا کر لو کیا متر پاؤنے جگہ پتا لگیا حلال شاید وہ پی مولا سونے کی طرف اجازت ہے کوئی کھاوے کھاوے کھاوے کھاتا بھی ڈنا نہیں کیوں نہیں کھاتا یہ نکلی فوٹو حلال مولوی سکتا نکلیا تو نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جی والے بھی بھی بھی ہے ہے ہے سی حلال بڑوائی بڑوائی بڑوائی بڑوائی ٹھیک ٹھیک رب سونے کی بار پکڑا لیکن اگر ویخ سچا نکلا وہ وہ آخر فوٹو حرام حرام کیمرے تصویر حرام ہو گیا حرام سچا نکلا یہ مولوی بھی سچا نکلا یہ مال بھی کرنے ہرام جو موٹے پوتے ہیں فاجر روتے ہیں رضی اللہ عنہ سرکار کی بیٹی کہنے لگیا حضور آدھے انہوں نے خلافت دے دے پوری دنیا تین حصے امر پین عبدلا جیت کی خلافت حکومت سی کی چوتھا حصہ کافرا بولے سی تین حصے مسلمانوں بولے سی عمر امر پین ابدا جی تین حصے دنیا دے دا بادشاہ دھی کر دیے لجبالا ابا جی میرے پھر نک بچ ایک پاسے کا کوٹا ہے دوسرے کوئی کوئی دوسرے کوئی وہ میم لیا کے لوگ کیا نت کے بچے اک کے رکھے جا پہ کیا گوارا کرے گی گوارا کرے گی عرض کر دی آبادی نہیں کر سکتی فرمایا میرے پیے سمے کر جا پیدل مال غریبوں کا حق ہے کسی کا حق کھانا یہ سارے لیے حرام ہے جی حرام کی کوئی پتہ پڑے گی تو بےرس نے اندھارے حرام کا وقت ہونا سزا مل نے ہاتھ بن کے تمہیں پہنچا میں خود بھی بنوا ہے گدا خود بھی دیا حالانکہ تینوں پتا ہے کیامت والے جی سچا نکلا جی سچا نکلا اگلا مال بھی رب تصویر نہ بنوا بنوایا نہیں پوچھنا کشمیر ادھر سے جائے کشمیر ادھر سے جائے میں پوچھتا ہوں مولوی جی وہ اتنے تو کر لے گا لیکن اینا تے خیال کر اینا تے خیال کر وہ امت مسلمہ واسطے تو بھلا پیا کرنا ہے یا بھڑا پیا کرنا ہے یا بھڑا پیا کرنا ہے تو تے خدا کھا گیا تے خدا دے بدلے جے کوئی مجھ پہل ہوگے کہ انہوں ایک نیکی ملتی ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ سے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ بھولنا سبحان اللہ ویسے مسلمان جب ٹی وی نکلے فلم خاڑی رفدار کے حکم نے سالفت کی مخالفت مخالفت کی کی کی تھی تھی نے پچھلی گل پہ کرنا سا مولا مواد حکام والا میرا نہ میں میں جناب جناب دے دے سامنے ہمیشہ بھی فرنا بہت سونا فرما جی نلر والا بہت سونا فرما اللہ رسول دیں دے اللہ تعالی تقسیم بھی لکھنے نے اللہ تعالی نو کیویں دتی جاندی ہے یعنی کوئی کیویں کہ رب نتی جی ہے جب رب تعالی نمجو کریم مولا اللہ تبارک و تعالی دی پاک وچوں بخاری کی حدیث میں مشکات کے حوالے حوال پیش کی ہے شکاس نہیں پڑی ہے نمی سرکار پروڈیو ہے کئی بندہ سخت عذاب آپ دیکھا جائے گا میرا کشمیر بنوا مصبرون آخر یعنی مصبرون مصبر کی جمع ہے اور مصبر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو لہذا تصویریں بنانے والے اللہ تعالیٰ کو اجازت دیتے ہیں اس کے رسول کو اجازت دیتے ہیں اور اللہ کے بعد رسول فرماتے ہیں یہ سب سے سخت مبارکہ نبی پاک اللہ میں فور نتیجہ کی نکل رہی نکے نکے بار فوٹو بنا کر بیٹھے ہوئے نکے نکے بار تصویر بنا کیوں کہ چوک سے گیا پیر بات میں چوک چلو گل پہ راج نہ ہوئے پیر کیونکہ میں پوترا موس پاک میرا پوترا چوبیسوں میں رشتہ ہوش پاک میرا رہا ہے نو جو ہے نماز جب میں مولوی کی کی گل گل کرا تو پیر میںومیسا ناراض نہیں ہونا میں میں کسی مولوی کو کچھ یاد یاد کرا آپ آپ نہیں کیا پیار سے کھڑی فرما دنیا ڈاٹی اچھے پڑے گی جلد جو نام یہ کٹائی کی کپڑا پہ لگیا ایسے موبائل سنا ایسے مالمی سنا صرف حق کی گل ہے حق کی گل ہے کبھی ایک دوسرے کو ڈر کے ہاتھ پر مڑیا نہیں ایسے مولوی مسلمان پیغام بھیجا ایک عالم بل عالم بلایا ہے عالم کا نام کیے حضرت سید سید رحمت اللہ جیون رحم اللہ تعالی علیہ سرکار شبا کا شریف بلایا کرسی کے تخت کے کول بٹھایا ہے تخت دے کھڑا تلوار کھچ لئی تلوار بار کھڑ کے او کہنے لگا اے مولا جیون دس منافتا ہر منافت کو جائے جی جی گا جان کو جائے گا زندگی کو جائے گا ہاتھ چلتا ہے ہاتھ کو موڑیا کر تخت مسکران لگی آئے مسکران دیا کر لگیا ملا جیون تیرے بارے سنیا سی حق بولن والا ہے میں تلوار تا کر کے کھڑا سا میرے تے روک پاوا میرے تے روک پاوا تو رو جاوے مسئلہ بدلتے نبی شریعت کا مسئلہ بدل دیا میں لا دینا زندگی بچ گئی ہے نہب دینا یہ سارے بج کے سن ہر سدا کا اور جیون فرمان کرتے کا سنی آدھی تلوار کی کے اتر تو آپ من بھی ہے چمکاریاں نے جتنی بد کرداریاں نے ادر ویخ ادر ویخ قرآن کے ہاتھ پورے نہیں کیتے گئے قرآن کے ہاتھ پورے نہیں کیتے گئے ادر ویخ تمہیں سمجھا دیا قرآن کا ہاتھ پورا کیوں نہیں کیتا گیا ہے قرآن کی قدر قیمت جو سمجھنی چاہیے سی مسلمان کو کھو رہی ہے جو بے قدری کی جا رہی ہے مسلمان مسلمان کے کو قرآن قرآن بھی بھی بھی کی کی مثال مثال طور طور پہ پہ ایمانداری دسیا دسیا ساڈا صاحب صاحب صاحب والے خطیب امام کو سویر سویر پڑھنے پڑھنے کتنے محنت ہے ایک ایک ایک گھنٹے بار دو دو minute minute minute minute minute ملے ملیا ملیا سوا سوا ہر کسی نے سبق دیتا ایک گھنٹے دن سات بار پڑھ کے ملیا تربیت تربیت توجہ چھوڑ دو انگریزی تعلیم دی واسطے اٹھ اٹھ گھنٹے چھ چھ کرتے سکول آکیڈ کمیشن رب دے دے دے قرآن قرآن رب کو ایک قوم سمجھ ہے یہ تعلیم واسطے ایک چھٹا انگریزی تعلیم واسطے ساری تیاری قوم ساری انگریز دے گی انگریزی انگریزی انگریزی انگریزی انگریزی انگریزی تعلیم تعلیم زبان و سن آپ سرکار آم سرکار پتر نبی پاک کی رات کو جاگتے سن عبادت کرتے سن نبی پاک سرکار دے عبادت کرتے سن اپا جی جیڑا کم نبی پاک بھی کرن نبی دے صحابہ بھی کرن کرو چکنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں وہ کم کرنے کی فائدہ فائدہ ملنا ہے آپ کریے پتر پتر پتر نے سبق سبق پڑھایا پاپا پڑھا رہا سی پیو پیو لیکن قرآن کا ستر سال بعد پیو نو پڑھا دیا ہے کی پڑھایا یعنی جہاں کم نبی نبی کیتا کیتا ہوگا ہوگا نے بھی آپ فائدہ کوئی نہیں ہتھا تفور تفور رات دی عبادت شروع کر بیٹے نو سن سن سو آپ وضو کرنا پڑھنے عبادت کرنا رات جاگ جاگ کے مولا کریم نو راضی اگر ایک رات تھتا سارا بات جب نام دس نام دسا تین سمجھ آئے گی یہ پتھر کہڑا سیلاؤ کرے عبادت کر رہے سن پتر آئے دیکھا باپ باپ نماز پڑھ جب نے سلام ہاتھ کے کہنے لگے جی، مینو رات رات جاگر کا کا من من سکھاؤ سکھاؤ عبادت کرنے جی فرما لگے پترا ہالے نکا ہے تھوڑا جہا ہو جا سات سال تیری عمر شکایت لاوا گا اپنی بار بار میرے پیو والا نے کہتا سی بارے بڑا ہو جا اب پتر پتر دے اگے پیو ہاتھ بالکا گلان بار بار شکایت فرمایا میں کو جی میرا دلی پر سونا کر اس والے لے جگہ شرام کا ویلام آکری آئے گا چکری آئے گا جن دے گا کئی مہیت کئی مہینے کئی مہینے کا بھی جانا ہے نام پر کیا دوا کے گرام آنے کا کبھی بیٹا نہ یہ نارا ووٹوں کے لیے بھی مارتے فوٹو شوز کے لیے مارتے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کے قرآن کے لیے رسول اللہ کے نظام کے لیے اور جمہوری نظام پر لانت بھیجتے ہوئے ہم ہماری اگر میں کام سمجھا دیا گل سمجھ آ جائے چھوڑ بڑی فکری گل کر لگے اگر میں بیان کیا کرنا کئی کتابوں کے حوالے کئی کتابوں کے حوالے ہو سکتا ہے یہ حوالے میں کرنا تو مسلمانوں مسلمان اسلامی نظام ہے اسلامی نظام دے عیسائی اسلام کی حکومت تھلے کر کے بیٹھے بیٹھے سن سن کافر عیسائیوں کا نکا بال ایک بار بھی سنائی ہے اس بار کا تو نہ سنیا نہ سنیا وہ نام تو بچہ بچہ واقع ہے لیکن کرتے بال کی گل سنا وا ہاں، اس ولیتا تاری اپنی مسلمانوں حکومت مسلمانوں کے بال دو چھ ستر سال پہلے کرتے جتر سال کا بال مسلمانوں کے بچوں عیسائی کا بچہ عیسائی کا بچہ مسلمانوں کے بالوان ہوگی ماں پی تربیت ہوتی ماں پیو کی تربیت قرآن والے سن قرآن والے سن تربیت ہوگی آلان ہو نماز فارما سے لاج آیا جی یہ بچہ بھی آ رہی ہوں یار عیسائی کا بال بھی مسیح پہ جانا یہ بچے گوجہ لانا پڑھتے ہیں یہ بچہ بھی گوجیا لانا پڑھتا یہ بچے نماز پڑھتے یہ پڑھتا ہے بچہ ہی شکیا پڑھتا ہے باپ دیکھا سا مطلب چڑی جاتا ماہول کے اثر کی گل پہ کرنا ماہور اثر کی گل پہ کرنا بار سامان بھی ساری چڑ چ دوسرے پاس لکھی یا لا ہے دوسرے پاس آیت لکھی سی لقد قالوا ان خالق وما من الا هو واحد چوتھے پاس رب نے قرآن کی آیت لکھی سی عیسائی کہنے لگا پترا تین تین آخر رب نے اگوں بچہ جواب جواب جواب دیتا دیتا دیتا چھیا سال بعد نانا رب کے جاب دیا سات سالوں کا وعدہ جانا شری لگیا جو مرضی تھپڑ بچے تھپڑ بجی زمین اٹھ کے کہنے لگا جنا مار چار مار لے لیکن رب تو کوئی مار مار کی بچہ نہیں منیا پکڑیا لے گیا ماں پیو کو واقعی تھوڑا مسلمان سما کے خراب ہو گیا چپ دین کر جتنی دیر نکل اپنا کی نام منگے اونی ویلے نو باہر نکل کہہ دے جڑا کر ماں پیو آدم اللہ بچاون واسطے پتر نو قید 17 سالاں دا بال قید کر چھڑیا اے جدوں قید کیتا ہے قید وچ بچا پیا ہے پہلا دن گزریا ایک روٹی ایک پانی دا گلاس وہ بھی گلا دیتی ہے الماری تو لگا کے رکھ دتا گیا دوسرا دن آیا ایک روٹی پانی کا گلاس دیتا تیسرا دن آیا روٹی پانی کا گلاس دیتا جب شام ہوئی ماں آخر ماں ہوتی تین پتا ہے باپ سخت کلے کے والا ہو سکتا ہے لیکن ماں کدے نہیں ہو سکتی ماں پیو نے شوہر نے اگے رو پہ لگی نکا جا مارے منتا نہ لیا سی ایڈے دور کیوں کرنا کوئی نہیں سمجھ آئے گا ہوں مت لگ گئی ہونی ہے چل چلیے تو باہر کٹ لائی جب میں جا کے جیل کا دروازہ کھولے اندر ویک بچے کا سر سجے رہے پڑھنا سبحان رب جل آلہ سبحان رب جل آلہ سبحان رب جل آلہ بند کر دیا گیادار مرت سال حقدار روٹی کا مان کر بیاس شریف نے اگے کھلایا پایا چل نہیں سکتا کیونکہ نما نہیں آتا شام کہ اے اسلام کا حق مذہب ہے مسلمان بھی اگوں عیسائی دیا اگوں کتریاں بھی کھیل پہ مسلمانے سارا کچھ انگریزوں کو دکھا دے گا دکھا دے جس کو دکھا دے ہاتھ بن کے پوچھنا مسلمان اسلام کو بے شرط مسلمان کی تھی نہیں سنے گا میرے معلوم کہتے ہیں جس کی سکول کے خلاف بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے سکول میں کہاں لکھا ہے سکول حرام ہے تو میں پوچھتا ہوں بات نتیجے پہ ختم ہوتی ہے آج بتاؤ تیرے ماحول معاشرے میں رہنے والے بچے معروف کرنے کی طرح اللہ کے حضور بنتے ہیں جب گھر کے کچرے کی طرح نہ کھانے والے حیات بنے ہوتے سن اور بڑے عمر کا بابا سات بار وچ بیٹھی ہوئی تھی تھی ہے میری اگو رات شیر آ گیا تیرے آخر لگ جاوے گا شیر کو ہٹا دے اگو بی بی بی بی جواب دیندی ہے ابا جی ابا جی کیا تاری خیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ تاری تھی میں مونس ہاں شیر مذکر ہے ہم جانور ہے شریعت ہو گئی مذکر ہے میں مونس ہاں کیا تاری خیرت گوارا کر سکتی ہے کہ تاری تھی مذکر شیر کے سامنے پہ بٹاؤ شیر کو میرا نام دے خیرت کرن والی پردے رہن والی شرم بچی بیٹی زبان اثر اثر نے ابا باجی شیر کو میرا نام دے لگیات والی تھی آخری ہے رات پاسے ہٹ تک فوبی آیا پہ آیا راج شیر اپنی گم ہی لائی راج نوکریاں لبے گی اگر مسلمان کی کی اجازت نہیں گی دس بیس ہزار پچیس تیس ہزار کمائے سال کے سکول تک پہ تیاش کھڑے کسور سالوں میں لکیل جائے سال کی پندرہ جائے اتنے پہلے مسلمان ہزار نوکری کی فکر سولہ سال سکول مسلمان زمانہ موڑ لکھا لا لا گالیا پوتر سمجھا گیا وہ دس دسلمانوں برباد کر کوئی طریقہ تعلیم کے ساتھ میں ڈال کسی کی خودی کو تعلیم کے خود میں ڈال اقبال کے شعر کی سمجھ نہیں ہوتی اقبال آخر ہے آخے لاڈ میں کالے آدھے پتر فرنگی پہ آخر ہے کہ مسلمان کی غیرت مارتی ہے نا جی ایو جب آخر بھائی ادیا دیا باہر آ جان ادیا عورتیں باہر آ جان جناب عورت جناب نچن ٹکاو لڑیا پڑھ جائیں سونے آدھے پتر پہ دستا ہے ایویں نہیں بڑھنا میں آج آئی چھوٹتا اللہ کرے دی بہت سمجھا پوری پہلی لگے توجہ سمجھا لے سو میرا سلام قرآن کا ادب کرنا جو ہے ناراض نہیں ہونا پھر کیونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اصل والے نام نہیں لینے لیکن پردہ نشینوں کے پردے کھول جائیں گے ادب کا قرآن ادب کا تخانا کر دے میرا قانون چلا وہ عدالت رکھے میرے پہ فیصلہ اور اسمبلی میں میرا نظام پہ چلا لیکن شریف اج کے مسلمان نے قرآن کا نسخہ خرید کے گھر رکھا لیکن گھر عمل کر کے قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا مسجد قرآن رکھا ہے روپئے کے خلاف کو ترس نہیں ہے لیکن ابھی تلاوت کرنے بھی کوئی نہیں جاتا تھانے میں تھا رکھے لیکن قانون کا مطالبہ کوئی پورا نہیں کرتا اگر میں اگر اسمبلی میں رکھا ہے عدالت میں رکھا ہے تو کوئی فیصلے کا مطالبہ پورا نہیں کرتا اگر اسمبلی میں رکھا ہے تو کوئی نظام کا مطالبہ پورا نہیں کرتا ساری اپنی فکر ساڈا اپنا نظریہ تیرا اپنا نظریہ ہے لیکن کدے سارے جملے کو غور کر کے دیکھ ادھر دیکھ کے پوچھنا تیرے کو ادھر دیکھی حکومت نے چوتھے گریڈ کی نوکری بھی لگنا ہوگی چوتھے گریڈ کی نوکری بھی لگنا ہوگی تو یہ واسطے ڈگری کیڑی کا مطالبہ ہے میں دسنا میں سمجھانا چاہتا تھا مثال کے طور پہ میں کتا بننا ہر میرے دور نہیں چاہتے کپ چوکے افسر پیش کر یہ کہیں چوتھے گریڈ کی نوکری یہ ویکنسی خالی ہے اس کے لیے اپلائی کرے اور تو میرے کا تھوڑا تھوڑا کا بچارا ٹوٹ جائے جہاں حافظ ہوگا تاری ہوگا حامل ہوگا شکل ہو چار چار عزت والیاں خصوصیت یہ موجود ہو دوسرے پاس ہو حکومت کو نوکری دے گی اگر کوئی آپ کے کسی مولوی کو مل سکتی ہے تو مولوی کچھ کو مل سکتی ہے جو تنظیم اور وفاق کی ڈگری لے کے جاتا ہے اور وہ تنظیم اور وفاق کو انگریزی تعلیم کے پہلے قرار دیکھتا ہے اور اگر میرے میں پوچھتا ہوں کیا انگریزی تعلیم رب کے کے قرآن برابر ہے اور مسلمانہ زمین کا فیصلہ فائدہ ایمان والے کا نظریہ تو یہ ہے ایک پاس انگریز کی ساری دنیا کی تعلیم ساری دنیا کی سائنس یا انگریزی کے مساوی ہو رب کے قرآن انگریزی دے مساوی کرو کی مطلب مطلب قرآن اچھی شان ہے کہ نہیں انگریزی ذلہ داری ذلہ داری رب کا قرآن عزت والا اب عزت والے کو مساوی کرو ذلت والے کے عزت والے کو مساوی کرو ذلت والے کے کی مطلب رب نے قرآن کا مان برنگا تک کیے گا قانون یہ بڑے بہت شہر ہے وہاں برباد کا ماسٹر ویکیا وہ اٹھ کھڑو دے کر مینو تکریر کرنے میں بڑا سال ہو گئے حال تک ایک بندہ بھی اٹھ کے بائی لال اٹھا نہیں تیرا آخرا ہوئے کہ میں مدد کیتا بھی ہے کرایا بھی ہے پھر پڑھایا اسلام یاد دے قرآن ایک بندہ اور الحمدللہ پنجاب کے بولے آدھا تیل بچاؤ چکر حق بنتا ہے سچی دیکھ کے اللہ کرے واقعی کیا بے آدمی ہو رہی ہے شرم دو میرے سامنے بڑا پتابر ہو شریف گلا بدے گیا تھا اصل ایک سوری بولنے دے گا تو دوسرا وقت آیا میرے بولنے بولن گا یہ میرے پاس ہے فتح بریا شریف اس کی پہلی جلد سفا نمبر ایک ہزار ستر آنے والی دونوں میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کسی بھی حائزہ عورت کو یا یعنی نکاس والی عورت کو قرآن مجید چھونے کی اجازت نہیں ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن مجید کو قرآن مقدس کو نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے بالکل اس کو اجازت ہر مہینے پتا ہے سیاح پتا ہے بی ہر مہینے تین دن کم مر کر دس دن زیادہ تو زیادہ حیرت کی وجہ تو نا پات رہی ہے دنوں میں جناب نماز کی معافی میں چلیے پڑھائی لگا بھی نہیں کرنی گا روزے آ کے تے روزے انہوں دنوں میں نہیں رکھنے روزے بھی انہوں دن بعد کتاب کرم انہوں دنوں میں نہیں رکھنے انہوں دنوں کے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں قرآن کی جذبی کی گل کرنا سکول کوئی قانون کسی بنایا بھائی جس ویل کسی بھی بچی بال سکول جاتی ہو گئی اول اپنے میں جانے کو دسیا بھی کھیلنا ہے لیکن یہ جاتی ہوگی تے قانون بنیا کیا بھائی چلو ہے دعوے تے پڑھاون والی شکولے نہیں آ سکتی پڑھن والی بھی شکولے نہیں آ سکتی کیا کوئی ایسا قانون بنا ہے مطلب ہے حیض والی بچیاں قرآن کے ہاتھ رکھ کے خود اعوذ برب الفلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ہونا نہ رونا کی رونا کی ہونا روا مدد سے پائے قانون کوئی نہیں ہے ہے ہو گئی کرنی کرنی گے جی سنیا رواں کی کرتی گے قرآن پاک پکڑ پینسل لائیں گے کچی پینسل دے نہ کھول لے یعنی ہاتھ نہیں لگا ٹھیک ہے یہ نہ کھول لے تو کٹ پینشن پینشن کا کا ہے ہے حق نہیں ہونا کے قرآن کی جڑا ادبی کین ہوئے فرمانس رات کرے گا کے قرآن کا فیصلہ ہے ہم آج فاسقین فاسق گمراہ ہوتے ہیں اور بے وجود قرآن کو ناپاکی کی حالت میں اہل و نفاذ کی حالت میں قرآن کو پڑھنا فیصلہ ہے اور فیصلہ کی مرتبہ کے وقت اور رب کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی ہو گمراہ ہوگی جی، رب نہیںسے چلے گا میں کبھی کر لیا اللہ کر نہ پڑھو نہ ایک گھنٹہ نظام کر لیا شیموسد نظام چلا ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے ٹرین چلا رہے اگر میں سمجھا دیتا کوئی بندہ سروا خوشی کا شادی آوے خان صاحب کسی آئے لوکر صاحب کسی آئے لاکھ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا میںرا میرے رشتے دار اگر رشتے دار کے پیل نہیں سمجھی جتنے برا کے رشتے دار کی قدر نہ ہوگی اس ویل نہیں بڑے کہ قرآن ملک کے سکون میں چھتر سال روپیہ ہو گئے لیکن یہ قدری دوبارہ کر کے منڈا بھی سکون آپ بھی سکون سارے اس کا آخری آخری آخری دار کا پیش کرنا سمجھو یہ قرآن کے حق کی بات کر رہا ہوں قرآن مطالبہ کرتا ہے میرا ادب کرو ادب کرو لیکن آج مسلمان قرآن پہ ہاتھ ماری کھڑے ہیں بولے کہ آگے دیکھا ہوگا تین نام لکھا لے رہا ہے تیار نہیں اخبار میں لکھا ہوتا ہے منصوبہ بندی والے طریقے کے نام کا قرآن کی آئی میں اطلاعی ہوتی ہے کہ نہیں سب سے پہلا پنا جی کسی نام دیکھا ہوگا سب سے پہلا پنا ہر اخبار کا کھول کے دیکھا جائے اللہ کے نام سے شروع جو برکت اور رحمت والا ہے یہ بھی لکھا ہوگا اگر دیکھ اگر دیکھ بسم اللہ شریف کا ترجمہ بھی لکھیں گے نار جو رحمان و رحیم ہے اور نار قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھیں گے کئی قرآن کی آیتیں لکھی ہو گیا چلو ایک سو ڈالے واضح چکر اور اگے بھی چکر الیکشن جمہوری شیطان لڑتے ہیں وہ چھاپتے ہیں فلیکس ان شاء اللہ ایم پی ان شاء اللہ ایم ایل اے ان شاء اللہ چیئرمین ان شاء اللہ ممبر نسل من اللہ و فتح قریب کدے دیکھا جی کوئی ایمان کی گواہی دینے والا بیٹھا ہے اشتہار لاؤن الیکشن پانچ سو بندہ لگ جائے گی پورے ضلع اشتہار لگے کوئی بندہ قریب نہیں جائے گا اندھیری کوئی بارش ہوئی فلکشن کی کیا خالی تے تے تے تے تے تے تے دا بنیا نال اس والے اثر میں میں میں میں شکوا شکوا شکوا کی کی مولوی مولوی الیکشن من اللہ کریم اشتہار چھاپا اشتہار چھاپا نہیں ہوتا امام امام حضرت کا پیروکار ہوتا امام نے حق کی حق رکھا ہے امام کا پیروکار ہوگا رسالت پر جان بھی قربان کرنے والے لبیک یا رسول اللہ اشتہار چھپے گا کشمیر تو لے کے کراچی بھی کٹھی بھی کر پورے ملک کروڑوں کی تعداد چ لگے گا اللہ رسول کا نام رب کا قرآن لکھا چھپ کے اروڑیاں اروڑیاں ڈٹرا کروے گا ڈٹرا کروے گا کھاڑیاں چلوے گا ملے گا شہرت مقصود ہے وہ پوری ہوں اللہ رسول کے نام رب قرآن کی سنی شخص بخشا مولا سونے نے ہے آدمی پر کو چکتے آدھے کپڑے کا خیال نہیں کرتے کٹر تو چکتے چکتے ہیں ہیں ہیں کھاڑیاں ہاتھ مار رب رب رب کا کا کا کا قرآن قرآن نام نام آدھی خیال خیال نہیں کرتے کرتے کے کے کے رسول کی چشتیاں لیے نکلیں گے رب کے دین کے طریقے کے مطابق ہم سادے مسلمان بیٹھے جی میں تے زمین کے کول پوچھنا گل میری مفت نہیں ہے میں تے کو آخری سوال کرنا اے کا کول ناراض نہ ہو گیا ان مولویوں کی عزت کا خیال کروں یا اللہ رسول کے نام اور رب تعالیٰ کے پاک قرآن کی عزت کا خیال کروں کہ تیری میری شہرت ہو جائے تیرے میرے جلسوں کی مشہوری تو ہو جائے لیکن وہی چھپے ہوئے فریکس وہی چھپے ہوئے اخبار وہی چھپے ہوئے اشتہار اللہ تعالیٰ کے نام رسول پاک کے نام رب کے کی آیت آیات رات وہی وہی اروڑیوں پہ تھالیوں میں کٹروں میں کی جگہوں پر بازاروں میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے پڑے رہے انہیں اٹھانے والا کوئی نہ پوچھتا ہوں ہمیں اللہ کے نام کا نام کے ناموش کا تحفظ کرنا چاہیے یا ان مولویوں کے پیچھے چل کے الٹا اشتہار چھاپنے چاہیے سرنا اللہ رحمت اللہ چاہیے امید ہے ہے سمجھ سے چلایا سونی تھان یہ اعتراض نہیں پہ کرنا لیکن عید میلاد میلاد دیا فلیکسا نبی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم السلام یا رسول حضرت ابراہیم والا بے کمال لکھیا یہ دیکھ دے اوپر آ رہا کوئی نہیں تے میں پوچھنا ہوں رسالت بچانے کے دعویٰ کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں دعوے دارو پہلے نام کیزت بچا کو شیش ہو پھر سات کی عزت بھی بچانا بران مطالبہ کرتا ہے اپنے ادب کا اور یہ حق ہے مسلمانوں پر تو وقت اجازت نہیں دے گا عجب دستور ہے تیری دیا کہ جہاں بات کرنا تو بہتر ہے زبان مت کو سمجھتا پہ جی مولوی کا سنگ اٹھ گیا کہ آپ اگر آپ کا چالیس ہزار لا کے کم راضی کرنا ہے آپ اگر رات پر چھوڑنا بازی کرنا چھوڑنا دیر بولنا ہے جنوبی دیر پر بولیا ہے سمجھ نہیں بولے لیکن چونکہ وقت کا دیا بات وقت کی اجازت نہیں جا لیکن مالا کے کے ہاتھ تمہیں آخر اللہ رسول نامہ پاتا ادب ادب سکھ سکھ قرآن کا اس نے چینسرے لیکن زینت کے لیے زینت کے لیے اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ ہے لیکن ایسی چیز ایسے دھاگے جو کفار کی علامت ہے مثال کے طور پہ زنار زنار یہ دھاگا ہوتا ہے جنیبا یہ دھاگا ہوتا ہے اور یہ کی یہ کی علامتیں سنار اور جنے والی ہٹوں کی علامتیں لہٰذا ان علامتوں کو صحیح سمجھ کر پہننے والا تو ایمان سے خارج ہے لیکن اگر زینت کے لیے جس طرح جناب علی کوئی آپ کوئی تجاب لے تلاؤ کر پائی کر دے رہے چینا پائی کرتے ہیں وہ بھی کوئی لوہے دیا کوئی پتھر گا صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا بندے کو زینت آج تک جائز ہے اس کو علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں اتا کے علاوہ ہے پورا مال ہے فتوا ہے کہ چین والی گھڑی چین والی گھڑی نپا نماز دے ویلے اتار دے ویلے نماز تیرا مقبول ہے پٹے والی پاوے کیوں تو پٹے والی نال پوری ہو سکتی ہے لوٹ تے لویا نہ پاوے یہ لویا یہ لویا یہ واسطے بطور سنت بن جانا ہے لہذا علماء کہتے ہیں کہ نماز دے وچ اس کو بھی گریز کرے حالانکہ بڑی ضرورت والی چیز ہے یہ دھاگے شاگے کوئی لوڑ والی شاید اس واسطے اور ایک خاص طور پر قوم جی شادی جاتی ہے اکثر ہزار شہباد کو لگتا ہے شہ ہر طرح لگ کے آ جاتی ہے لگتا ہے تریقے لے جانے چاہیے زیادہ یہاں کو پرہیز کرنا چاہیے ساتھ سوچنا چاہیے تکریفر بنانا لیکن اگر کسی کا کوئی اعتراض فلانی فلانی فلانی شاید شاید ہو شاید فلانی شاید یہ کسی کا اعتراض ہو ہو اگر سامنے تو سوال کرے بار بار جواب دینا ہوں ہوں میں باہر کام شاہ کے اور مولوی بچہ یہ ہونے کا بعد شراب ہونا شروعات اگر کسی کا شرا ہے اور میں بھی دیکھا تو صحیح چیز رگن قرآن کے حق کا لباس